حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے ہاں تشریف لے گئے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانور ذبح کرنے کے ارادے سے چھری پکڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا دودھ دینے والا جانور ذبح کرنے سے اجتناب کرنا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اسی